اگر ٹی وی پر براہ راست خانہ کعبہ دکھایا جائے تو کیا اس کو دیکھنے کا ثواب ملے گا نہیں اس کا وہ ثواب تو نہیں بھائی مقدس ہے جیسے ہم گھر میں دیوار پر فوٹو لگا دیتے ہیں کعبے کی یا مسجد نبی شریف کی فوٹو لگا دیتے ہیں تو وہ سلسلہ الگ ہے لیکن اب وہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ٹی وی پر دکھایا جائے اس کا وہ ثواب ملے گا جو حرم شریف میں ملنے والا پھر تو لوگ اس کے سامنے کھوڑ کے نماز پڑھنا بھی شروع کر دیں کہیں گے اس کا ثواب بھی ایک لاکھ کے برابر ہوگا پھر یہ فتنہ اور آگے بڑھ کے پھر تو پیش امام کو دکھا دیں سمجھے کہا اس کے پیچھے بھی نماز پڑھیں اب تو ترقی ہوتی چلی جائے گی پھر سمجھ گیا صاحب اس لیے آگ کو وہاں سے بھجائیے جہاں سے لگی